کا ست آتا ہو میرے داتا کا صدقہ عطا ہو میرے مرشد کا صدقہ عطا ہو میرے مرشد کا صدی کا ہو ہاں، بد کے آیا ہوں در پر سوالی بھر تو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو چھولی میری دان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت رائے انوار بنائے دل کو غم ہاں دل کو غم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے کشتیاں اپنی اللہ اور کچھ خبر بھی ہے کس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو ذرا علم رکھا کرو دیوانے مت بنو خالی صرف دیوانے مت بنو ذرا سمجھو کون سی کشتی میں بیٹھے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور جہان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آل سفینہ نوح کی مانند ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے حضور نے بڑی پیاری مثال دی کشتی کی مثال اور تارے کی مثال اس لیے کہ کشتی میں جب بھی سفر ہوتا ہے راستہ تاروں سے معلوم کرتے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کی کشتی میں اور راستہ کس لے رہے ہیں صحابہ سے لے رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ہم صرف ادھر یا صرف ادھر والے نہیں ہم ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے اور اس کشتی کے جو ناخدا ہیں وہ صحابہ ہیں امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پھاٹ اصحاب حضور نجم پڑھو درو مولود کی مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی ملک آئے سرکار آئے میرے دل آئے آئے سرکار آئے میرے دل آئے آئے سرکار آئے میرے دل آئے آئے سرکار کے مولود کی گھڑیا اے پڑھو درود کے مولود کی گھڑیا اے ہر ایک ساتھ لمحہ گئے تیمتی اس کا ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ اسی لئے تو یہ شب بہترین کہنا پڑھو درود کے مولود کی گھڑیاں پڑھو درود کے مولود کی گھڑیاں سرکار آئے میرے دل دار آئے سرکار سرکار آئے میرے دل آئے سرکار آئے میرے دل آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی جہان گوج اٹھا مرحبا کے نام خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے وہ رات گئے وہ رات گئے جو کیف کا سمالائی پڑو دودھ کے ملود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ علیہ آیا حبیب اللہ سلم علیہ گائے سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے بولو میرے دل دار آئے پڑھو مولود کے کی گھڑی آئی جہاں میں سبز پر چموں کی بہار آئی ہے اور عاشقوں نے مکان ہر گلی سجائی ہے جہاں میں سبز پر چموں کی باغ لگیاں نے مجھا ج لائے رکھی سونے چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونے نے مجھا آقا دے میں ادنا غلام لوکی کہنے خاص میں آما تو بھی آما پردہ جے پایا ہی تے پائی رکھی سونے آپ چنگے آپ کے مندے آپ نبائی ہے کلام الہی میں شمس و تھا تیرے چیرا نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار واللیل اذا سجا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلف دوتا کی قسم تیرے تیرا مسند ناز گئے عرش پری محرم راز میرا روح گمی تیرا مسن دے ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی برے ہر دو سراغ شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم خدا نے مرتبہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلام و بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و تیرے چہرہ نور فضا کی قسم میرا ولیوں کے بام دے دو پجدل پاک کے نام میرا ولیوں کے ایمام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے چھولی ہے پھیلائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں تو پر بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی تیر بنا بات بنے گی اور دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر کا سا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے فیض تو عام ہے آپ نے کہنا ہے پیر ولایت کا اگر آپ نے جھولی آج بھروانی ہے اس عرصے مبارک پر آپ نے نام لینا ہے محبت کے ساتھ کیا بولنا ہے پیر ولایت کا ارے فیض تو عام ہے پیر ولایت کا چنا نام ہے شاہ کا اور محشر کا خوف نہ کرے بخشا تو جائے گا ارے محشر کا خوف نہ کرے بخشا تو جائے گا دیکھے کہ تجھ کو منا دی نعرہ یہ لگائے گا کیا کہ رحمت کسی جنت میں جانے دو یہ تو غلام ہے شاہ